بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا ملک چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نہ چھوڑا نہ مکروح جانا اور بے شک پشتی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور ممتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو کرو